السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور فور ٹو صبح کو چست حساس بشاش ہونے کا نبوی نسخہ صبح کو چست اور حساس بشاش ہونے کا نبوی نسخہ دھیان سے سنیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر تین گرہیں لگا دیتا ہے ہر گرہ پر یہ پھونک دیتا ہے شیطان اور ابھی رات بہت پڑی ہے سوتا رہے ابھی رات بہت لمبی ہے سوتا رہے یہ کہتا رہتا ہے اگر انسان بیدار ہو کر اللہ تعالی کا نام لے لیتا ہے تو ایک گرا کھل جاتی ہے اگر وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرا بھی کھل جاتی ہے پھر اگر تحجد بھی پڑھ لیتا ہے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں چنانچہ صبح کو چست حساس بشاش ہوتا ہے اسے بہت بڑی خیر مل چکی ہوتی ہے اور اگر تحجد نہیں پڑتا تو سست رہتا ہے طبیعت بوجھل ہوتی ہے اور بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے یہ حدیث ابو داود میں ہے ابن ماجہ میں ہے اس لیے جب بھی رات کی آنکھ کھلے تو فوراً جو ہے تحجد پڑھنے کی کوشش کر لینی چاہیے تاکہ آدمی حساس بشاس رہے اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا رات کو اگر جو ہے تحجد میں نہیں اڑ سکتے وطر کے بعد کم سے کم دو رکعت تحجد کے نیت سے پڑھ لیجئے آپ چار رکعت پڑھ لیجئے یعنی کچھ نہ کچھ رات میں اللہ کا ذکر آدمی کو کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اس کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے سنتوں کے پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے ہمارے یہاں رات کے اس وقت میں تین بج رہے ہیں تین بج کر دس منٹ ہو رہے ہیں تحجد کا وقت ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اعلی مجلس والوں میں تو شامل فرما اے اللہ ہمیں تیرے نیک بندو میں صالح بندو میں ہمیں شامل فرما اور اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے اس کا خیال نکال دے اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما دے اے اللہ جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے تیری اور تیرے نبی کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے ہمارے دل کے میں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری یہ دعاؤں کو قبول فرما اب چلتے چلتے ایک مرتبہ پڑھ لیجئے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت اللہ بلّہ العلی العظیم دیکھو ہم نے اتنا پڑھا ہمارے گناہ معاف ہو گئے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو گئے اور یہ وہ جملے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے جملے اللہ نے ہماری زبان سے نکلوا دیے بھائی کتنی بڑی ہماری سعادت مندی ہے اللہ تعالی ہماری اس پڑھنے کو قبول فرمائے ان سبقوں کو قبول فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین